عامش نے بیان کیا انہوں نے ابراہیم سے سنا کہا کہ میں نے القمہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ انہوں نے کہا کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا زمین کو ایک انگلی پر روک لے گا اور درخت اور مٹی کو ایک انگلی پر روک لے گا اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر روک لے گا اور پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس پر ہنس دیے یہاں تک کہ آپ کے دانت دکھائی دینے لگے پھر یہ آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدر ہی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چار سو پندرہ